داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسا کو اور ہارون علیہم السلام کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور نیز زکریہ کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب پورے شائستہ لوگوں میں تھے اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوت کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہ یہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتے ہیں اور اگر فرزن یہ سب بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے یہ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں یہ سب ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی سو آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے طریق پر چلیے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام پر انعامات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا بخشا حالانکہ بڑھاپے کے سبب وہ اور ان کی بیوی سارا اولاد سے مایوس ہو چکے تھے فرشتے ان کے پاس آئے اور قوم لوت کی طرف بھی وہ جا رہے تھے فرشتوں نے شوہر بیوی یعنی ابراہیم و سارا علیہ السلام کو اس حاق کی ولادت کی بشارت دی بیوی حیران ہو کر رہ گئیں اور کہا ارے ارے اب میرے ہاں بچہ ہوگا میں بڑھیا میرے شوہر یہ ابراہیم علیہ السلام شیخ فانی یعنی بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کے کاموں پر آپ کو تعجب ہوتا ہے اے گھر والو اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہیں چنانچہ فرشتوں نے انہیں یہ بھی بشارت دی کہ وہ نبی بھی ہوگا اور اس کی نسل بھی بڑھے گی یعنی فرمایا و بشر نہ بھی اسحاق نبی امین صالحین اور یہ بڑی بشارت اور بڑی نعمت ہے چنانچہ فرمایا فشر نَی اِسحق وم و اسحاق یعقوب یعنی اس مولود اسحاق کو تمہاری حیات ہی میں لڑکا ہوگا اور تمہاری آنکھیں جیسے بیٹے سے ٹھنڈی ہوں گی پوتے سے بھی ٹھنڈی ہوں گی کیونکہ بقائے نسل کے ثبوت کے سبب پوتے کی ولادت سے خوشی اور بھی زیادہ ہوتی ہے بوڑھے اور بڑھیا کی اولاد میں جب شک ہو سکتا ہے کہ ضعف کی وجہ سے ان کے بچے نہیں ہو سکتے تو بیٹے اور پھر پوتے جس کا نام یعقوب ہوگا اس کی خوشی کیسے نہ ہوگی یعقوب کا اشتقاق عقب سے ہے یعنی اسحاق کے بعد ان کے عقب میں بھی آنے والا یہ صلاح ہے ابراہیم علیہ السلام کا جس نے اپنے وطن اور قوم کو چھوڑا ان کے شہروں سے ہجرت کر کے اللہ کی عبادت کی خاطر دور دراز چل دیے اس کی جزا ان کی سلبی اولاد صالحین تھی تاکہ ان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جیسا کہ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور ان کے معبودوں کو چھوڑا تو ہم نے ان کو اسحاق کو عطا کیے اور دونوں کو نبی بنایا اور یہاں فرمایا وہ وحبنا لہو اسحاق و عقوبہ کلن ہدینہ اور پھر فرمایا وہ نوحن ہدینہ من قبل یعنی اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی ہدایت کر چکے تھے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صالح نسل عطا فرمائی اور اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب ان دونوں کو خصوصیت عظیمہ حاصل ہے جب اللہ تعالیٰ نے سارے اہل زمین کو غرق کر دیا بجز ان کے جو نو علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور ان کے ساتھ سفینے یعنی کشتی میں بیٹھ چکے تھے یہ باقی لوگ ہی نو علیہ السلام کی ضروریت تھے اور ساری دنیا کے لوگ ان کی ضروریت ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا بجز ان کے افراد کے جو ان کی ضروریت میں تھے یعنی اولاد میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فی ضروریت ہی نبوت اول کتاب یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں نبوت اور کتاب کا عطا کرنا و نازل کرنا رکھ دیا اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ یعنی ہم نے نوح کو بھیجا اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اور انہی کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھی اور یہ بھی فرمایا کہ نبیوں میں سے یہ بھی ہیں جن پر انعام الہی ہوا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں لے لیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی عقوب علیہ السلام جو آپ کے پوترے ہیں ان کی اولاد میں سے اور جنہیں ہم نے ہدایت کی تھی اور پسند کر لیا تھا ان کے سامنے جب آیات الہی پڑھی جاتی ہیں تو روتے اور گرگڑاتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اس آیت کریمہ میں وہ ضروریتی ہی سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو بھی ہدایت دی یعنی داؤد اور سلیمان کو بھی یعنی اگر ضروریت کی ضمیر کو نوح علیہ السلام کی طرف پھیریں کہ قریب تر نوح کا لفظ ہی ہے اور ضمیر اقرب کی طرف ہی جاتی ہے تو یہ بات تو صاف ہے کوئی اشکال نہیں ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے لیکن اگر ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھیریں کہ سیاق کلام ایسا ہی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے لیکن اشکال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں لوت علیہ السلام کا لفظ بھی آیا ہے اور لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی ہارون ابن آذر کے بیٹے ہیں کیا عجب کے غلبہ اور اکثریت کے طور پر ان کی ضروریت کے ذمن میں ذکر کر دیا گیا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی ہے ام کن تم شہدا یعقوب المعتو یہاں آبا یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام آ گیا حالانکہ اسماعیل علیہ السلام تو ان کے چچا تھے یہ سلسلہ کلام میں غلبہ اور اکثریت کی بنا پر ہوا اور اسی طرح کی دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے کلہم اجمعون الا ابلیس جہاں ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور مخالفت کی مذمت کی گئی وہاں ابلیس کو بنا بر غلبہ ملائکہ میں شامل قرار دے کر استثنا کیا گیا کیونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ تشابہ رکھتا تھا ورنہ تو ملک یعنی فرشتہ نہیں تھا جنوں میں سے تھا اس کی طبیعت نار تھی یعنی آگ والی اور فرشتوں کی طبیعت نور تھی نیز اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ضروریت ابراہیم یا نو علیہ السلام کے سلسلے میں لایا گیا ہے گویا انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کہا گیا اس دلیل کی بنا پر کہ بیٹی کی اولاد بھی آدمی کی نسل ہی میں سے سمجھی جاتی ہے اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے تو صرف اس بنا پر کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھیں ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ تھے ہی نہیں کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف الطقفی نے یحییٰ ابن عامر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو کہ حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں حالانکہ وہ علی اور ابو طالب کی ذریت سے ہیں اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے میں نے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھ کر کہیں اس کو نہ پایا تو ابن یامر نے کہا کہ کیا تم نے سورہ انعام میں نہیں پڑھا کہ وہ من ذریتی ہی داود و سلیمان حتیٰ کہ وہ یحییٰ اور عیسیٰ تک پڑھتے چلے گئے کہا کہ ہاں پڑھا ہے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ضروریت ابراہیم علیہ السلام میں بتایا گیا ہے اور حالانکہ وہ باپ نہیں رکھتے تھے صرف بیٹی کے تعلق سے ضروریت میں قرار دیا گیا تو پھر بیٹی کے تعلق سے حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت میں کیوں نہ ہو حجاج نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اسی لیے جب کوئی آدمی اپنی میراث کو اپنی ضروریت کے نام پر وصیت کرتا ہے یا وقف یا ہبا کرتا ہے تو اس ضروریت میں اولاد بنات یعنی اس آدمی کی لڑکی کی اولاد بھی داخل سمجھی جاتی ہے لیکن جب وہ اپنے بیٹوں کے نام سے دیتا یا وقف کرتا ہے تو خاص سلبی بیٹے ہی مستحق ہوتے ہیں یا پوتے اور دوسروں نے تو کہا ہے کہ اس میں اولاد بنات یعنی آدمی کی اپنی بیٹی کی اولاد بھی داخل ہے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا جو رسول اللہ کے نواسے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں صلح کر دیں گے اور جنگ کا فتنہ دب جائے گا چنانچہ حسن کو ابن کے لفظ سے تعبیر کیا جو دلالت کرتا ہے کہ وہ اولاد میں داخل سمجھے جا سکتے ہیں اور قول باری تعالیٰ و امن اب اہم و ضریات اہم و اخوانہم یہاں ان کی نسل اور نصب دونوں کا ذکر ہے اور ہدایت و برگزیدگی ان سب پر شامل ہے اسی لیے فرمایا وجتبیناہم و حدیناہم الى صراط مستقیم یعنی ہم نے ان کو چن لیا اور سرات مستقیم کی ہدایت کی پھر فرمایا ذالک حد اللہ یہدی به من یشاء من عباده یعنی یہ بات ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت کے سبب حاصل ہوئی ہے شرک ایک انتہائی گھناؤنا گناہ ہے اللہ کا فرمان ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال نیک سلب کر لیے جائیں گے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ امر شرک کس قدر سخت ہے اور اس کی برائی کی اہمیت کتنی زبردست ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ اوہ وَإِلَى کا و قَبْلِكَ امن قبل لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ یعنی بلا شبہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں کی جانب بھی اس بات کی وحی کی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے یہ جملہ محل شرط میں ہے اور شرط کے لیے یہ ضروری نہیں کہ واقعی ہو جیسے کہ فرمایا کل انکان الرحمٰن والدہ یعنی اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے ماننے والا بن جاؤں اور فرمایا لو اردنا ان من لدنا یعنی اگر کھیل تماشا بنانا ہی چاہتے تو اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اور فرمایا لو اراد اللہ عدا ولدا یعنی اگر اللہ تعالیٰ اولاد کا ہی ارادہ کرتے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے چن لیتے لیکن وہ اس سے پاک ہیں اکیلے ہیں اور غالب ہیں اور زیر ذکر آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ انہی لوگوں کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی اور اپنے بندوں پر ان کے سبب نعمت و کرم مبذول فرمایا بس اگر وہ نبوت کا انکار کریں تو ان اہل مکہ اور قریش پر ہم ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو انکار نہیں کریں گے اور ہمارے شکر گزار بندے ہوں گے اب خواہ و غیر قریش عرب و عجم ہوں یا اہل کتاب ہوں ان پر ہم مہاجرین و انصار کو مسلط کر دیں گے وہ ہماری کسی بات کا انکار نہیں کرتے اور نہ کوئی بات رد کرتے ہیں بلکہ قرآن کی سب باتوں پر خواہ و آیت محکم ہو یا متشابہ ہوں ایمان رکھتے ہیں پھر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء مذکور اور ان کے آبا و ذریت و اخوان ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے تو اب آپ بھی اے نبی انہی کی اقتداء اور اتباع کریں جب رسول کے لیے یہ حکم ہے تو ان کی امت تو ان تابع ہے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا سورہ سعد میں سجدہ ہے تو فرمایا ہاں پھر یہ آئے تلاوت فرمائی نہ لہو اسحاق و یعقوب تا فبی ہدا مقتد پھر کہا کہ وہ انہی کے گروہ میں سے ہے اور اللہ کا فرمان قل لا اسألکم علیہ اجرا یعنی میں اے میری قوم کے لوگوں تم سے اپنا کوئی حق تبلیغ نہیں مانگتا مجھے کچھ نہیں چاہیے انہو الا ذکر للعالمین یہ قرآن مجید تو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے تاکہ گمراہی سے بچ کر ہدایت کو حاصل کر لیں